حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقبہ اسی کا ہے جسے دیا گیا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو انہتر